سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بس ہے کام بنانے والے سامعین ابھی آیت کی تفصیل سماعت کیجیے عیسائیوں کا غلو اہل کتاب کو زیادتی اور حد سے آگے بڑھ جانے سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے گزر گئے تھے اور نبوت سے بڑھا کر الہی مقام تک پہنچا رہے تھے بجائے اطاعت کے عبادت کرنے لگے تھے بلکہ اور بزرگان دین کی نسبت بھی ان کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا وہ انہیں بھی جو عیسوی دین کے عالم اور عامل تھے معصوم محض جاننے لگے تھے اور یہ خیال کر لیا تھا کہ جو کچھ یہ ایمہ دین کہہ دیں اس کا ماننا ہمارے ذمے ضروری ہے سچ جھوٹ حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے پرکھنے کا کوئی حق ہمیں حاصل نہیں جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا اتخذوا ورهبانهم اربابا من دون اللہ یعنی ان یہودیوں اور نصارہ نے اپنے علماء اور راہباؤں کو رب کا درجہ دے دیا ہے مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم ایسا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا میں تو صرف ایک بندہ ہوں بس تم مجھے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کہنا یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا اے محمد اے ہمارے سردار اے سردار کے لڑکے اے ہمارے سب سے بہتر اور بہتر کے لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی بات کا خود خیال کر لیا کرو تمہیں شیطان ادھر ادھر نہ کر دے میں محمد ابن عبد اللہ ہوں یعنی محمد عبداللہ کا بیٹا میں رب کا غلام اور اللہ کا رسول ہوں قسم اللہ کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ پر افطرا نہ باندھو اللہ کی بیوی اور اولاد مقرر نہ کرو اللہ اس سے پاک ہیں اس سے دور ہیں اس سے بلند و بالا ہیں اللہ کی بڑائی اور عزت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں اللہ کے سوا نہ تو کوئی معبود برحق ہے نہ رب مسیح نے مریم علیہ السلام رسول اللہ ہیں وہ اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں وہ صرف کلمہ کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں جس کلمے کو لے کر جبریل علیہ السلام مریم صدیقہ علیہ السلام کے پاس گئے اور رب کی اجازت سے اسے ان میں پھونک دیا بس عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چونکہ محض اسی کلمے سے بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے اور اسی خصوصیت سے کلیمت اللہ کہا گیا قرآن کی اور آیت میں ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام سچی ہیں یہ دونوں یعنی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنا کر فرمایا ہو جا بس وہ ہو گئے قرآن کریم میں اور جگہ اللہ کا فرمان ہے ولتی احسنت فرجہ الیہ یعنی مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور ہم نے اپنی روح یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی روح ان میں پھوکی اور خود اسے اور اس کے بچے کو لوگوں کے لیے نشان بنایا اور جگہ اللہ کا فرمان ہے و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہ سے آخر صورت تک عیسیٰ علیہ السلام کی بابت اور آیت میں ہے انہو الا عبد انعمنا نئی وہ ہمارے ایک بندے تھے جس پر ہم نے انعام کیا تھا بس یہ مطلب نہیں کہ خود کلمہ رب عیسیٰ علیہ السلام بن گیا بلکہ یہ کہ کلمہ رب سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے قالت الملائکتوں کی تفسیر میں جو کہا ہے اس سے یہ مراد ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو جبریل علیہ السلام کی معرفت پھونکا گیا اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ایک اور لا شریک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہونے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دی اور یہ مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیمے سے تھے جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا اور اللہ کی پھوکی ہوئی روح تھے اور جس نے جنت دوزخ کو برحق مانا وہ خواہ کیسے ہی اعمال پر ہو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی متن حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آیت و حدیث میں روح منہ کہا ہے ایسے ہی قرآن کی ایک آیت میں ہے وسخر اور ما و السماوات وما تھی الارض جميعا منه جمی اللہ ہی نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تمام کا تمام اپنی طرف سے یعنی اپنی مخلوق سے اور اپنے پاس سے یہی مطلب روح منہ کا ہے یعنی اپنی مخلوق اور اپنے پاس کی روح سے پس لفظ من تبعید کے لیے نہیں جیسے ملعون نصرانیوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک جز یعنی حصہ تھے بلکہ من ابتدا کے لیے ہے جیسے کہ دوسری آیت میں ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں روح منہ سے مراد رسول منہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے رسول اور لوگ کہتے ہیں محبت منہ لیکن زیادہ ظاہر پہلا قول ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں روح سے جو خود اللہ کی مخلوق ہے بس آپ کو روح اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے ناقت اللہ یعنی اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی اور بیت اللہ اللہ کا گھر کہا گیا ہے یعنی صرف شرافت کے اظہار کے لیے اپنی طرف اللہ نے ان کی نسبت کی اور حدیث میں بھی ہے رسول اللہ نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اللہ کے گھر میں جاؤں گا یعنی اللہ کے بنائے ہوئے گھر میں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کا یقین کر لو کہ اللہ واحد ہیں اکیلے ہیں ایک ہیں بیوی بچوں سے پاک ہیں اور یقین مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے غلام ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں تم تین نہ کہو یعنی عیسیٰ اور مریم کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اللہ تعالی شرکت سے مبرہ اور پاک ہیں سورہ معدہ میں اللہ نے فرمایا لقت کا فر اللہ اقلّہ یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کے ایک یعنی تیسرے ہیں وہ کافر ہو گئے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے سور معاہدہ کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کا حکم لوگوں کو تم نے دیا تھا آپ صاف طور پر انکار کر دیں گے نصرانیوں کا اس بارے میں کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے وہ بے طرح بھٹک رہے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں ان میں سے بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ مانتے ہیں اور بعض شریک الہی مانتے ہیں یعنی اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اگر دس نصرانی جمع ہوں تو ان کے خیالات گیارہ ہوں گے سعید ابن بطریق اسکندری جو چار سو ہجری کے قریب گزرا ہے اس نے اور بعض ان کے اور بڑے علماء نے ذکر کیا ہے کہ قسطنطین بانی قسطنطینیہ کے زمانے میں اس زمانے کے نصرانیوں کا اس بادشاہ کے حکم سے اجتماع ہوا جہاں دو ہزار سے زیادہ ان کے لاٹ پادری تھے پھر اس قدر اختلاف آپس میں کیا کہ کسی بات پر ستر اسی آدمی سے زیادہ اتفاق نہیں کر سکے دس کا ایک عقیدہ ہے بیس کا ایک خیال ہے چالیس اور ہی کہتے ہیں ساٹھ اور طرف جا رہے ہیں غرض ہزارہ کی تعداد میں سے بمشکل تین سو اٹھارہ آدمی ایک قول پر جمع ہو گئے بادشاہ نے اسی عقیدے کو لے لیا باقی کو چھوڑ دیا اور اسی کی تائید و نصرت کی اور ان کے لیے کلیسے اور گرجے بنا دیے اور کتابیں لکھوا دیں اور قوانین ضبط کر دیے یہیں انہوں نے امانت قبرا کا مسئلہ گھڑا جو دراصل بدترین خیانت ہے ان لوگوں کو ملکانیہ کہتے ہیں پھر دوبارہ ان کا اجتماع ہوا اس وقت جو فرقہ بنا اس کا نام یعقوبیہ ہے پھر تیسری مرتبہ کے اجتماع میں جو فرقہ بنا اس کا نام نستوریہ ہے یہ تینوں فرقے اقانیم ثلاثہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے ہیں ان میں بھی باہمی اختلاف ہے اور ہر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو تینوں کافر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بعض آؤ یہ بعض رہنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے اللہ تو ایک ہی ہے وہ توحید والے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہو تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی ملکیت میں ہیں سب اللہ کی غلامی میں ہیں اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ ہر چیز پر وکیل ہے پھر مخلوق میں سے کوئی اللہ کی بیوی اور کوئی اللہ کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد یعنی وہ اللہ تو آسمان و زمین کی ابتدائی آفرینش کرنے والے ہیں یعنی ان سب کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے سورہ مریم میں ہے وقال التخد الرحمن سے فردہ تک میں بھی اس کا مفصلاً انکار فرمایا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی یا اولاد ہو اللہ کسی کو اپنی بیوی یا اولاد بنانے سے پاک اور مبرہ ہے